کرنی تھی ایک بات تو یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے مختلف نیعاد ہوتی ہے نیت اور سبھی الحمدللہ تمام مسلمانوں نے کم و بیش اس حدیث پاک کو تو سنہی ہوا ہوگا ان نمل اعمال یہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن نیت کے اندر بھی درجات ہے ایک اچھی نیت ہے ایک اس سے اچھی نیت ہے ایک سب سے اعلیٰ نیت ہے تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کہیں کسی اللہ والے سے ملنے جاؤ یا نیک صحبت میں جاؤ یا کسی اللہ والے کے غلام سے ملنے جاؤ تو یہ نیت لے کر جاؤ کہ میں اللہ کی محبت سیکھنے جا رہا ہوں یہ جو اتنے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں الحمد سب یقیناً اللہ کی محبت میں آتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان سو ان صالحین کی نیک لوگوں کی صحبت جو اللہ آپ کی محبت میں جو لوگ آئے ہیں تو ان کی محبت میں میں بھی میں بھی آیا ہوں آپ کی محبت میں تو ان ان حضرات کی صحبت کی برکت سے یعنی میں جو یہاں آیا ہوں میں بھی یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ یہاں صالحین کا اجتماع ہوگا تو ان کے قلوب کی جو محبت اللہ تعالیٰ کی ہے ان کے قلوب نے اور جس محبت سے وہ یہاں آئے ہیں تو ان کی صحبت سے مجھے بھی فائدہ ہوگا جیسے ایک بلب ہے یہاں دو تین بلب چل رہے ہیں دو ہیں تو اگر ایک بلب جلے تو کم روشنی ہوگی دو جلیں گے تو اور زیادہ تو دو اور جل جائیں گے چار ہو جائیں گے تو روشنی بڑھتی جائے گی تو اسی طرح صالحین کا اجتماع ہوتا ہے دو ہوئے پھر چار ہوئے پھر چھ ہوئے تو یہ روشنی بڑھتی گئی اللہ کی محبت بڑھتی گئی کہ ایک چراغ جلا دوسرا چراغ جلتا ہوا آیا تو روشنی بڑھتی چلی جائے گی نا تو میں بھی اسی نیت سے الحمدللہ یہاں آتا ہوں کہ آپ حضرات کی صحبت مجھ کو نصیب ہے کیونکہ آپ حضرات اللہ کی محبت میں آئے ہیں یہاں کوئی پیسہ تقسیم نہیں ہوتا کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو کڑوی کڑوی دوائیں دی جاتی ہیں نفس کے معالجات بتائے جاتے ہیں جو ظاہر میں تلق معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ تلخی اس وقت ہم برداشت کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو یہی تلخی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے شیرینی کون سی اللہ کی محبت کی شیرینی علاوت ایمانی کی شیرنی اور اللہ اور اس کے رسول کے عشق و محبت کی شیرینی تو اس تلخی جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوا دیتا ہے دوا تو تلخی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بڑے شوق سے کھا پی لیتے ہیں اگرچہ طبیعت کو ناگوار ہوتی ہے لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ دوا جسم میں جائے گی تو ہماری بیماری دور ہو جائے گی تکلیف دور ہو جائے گی تو ہم اس کو کھا لیتے ہیں تلخی کے باوجود ایسے ہی جو نفس کے علاج معالجہ یہاں بتایا جاتا ہے تو وہ اگرچہ نفس کو گنا گزرتا ہے ترس گزرتا ہے لیکن اگر انسان گھبرائے نہیں اور ان معالجات پہ عمل کریں تھوڑی سی برداشت سے کام لے صبر سے کام لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی تلخی جو ہے یہ شیرینی میں تبدیل ہو جائے گی تلخی حیات شیرینی حیات میں تبدیل ہو جائے گی حیات شیرینی میں تبدیل ہو جائے گی زندگی مزیدار ہو جائے گی کما قال اللہ تعالی من عامر فالحم ان بکر اکمسا بہ و محمن حیات بہیے طیبہ کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو من عاملہ صالحہ اس نے نیک عمل کیا اور وہ مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں اس میں باغی لے جا سکتے ہیں ایک دوسرے سے اگرچہ اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے اس کا درجہ عورت سے بڑھا کے رکھا ہے لیکن اللہ وال اللہ کے راستے میں یہ عورت مرد سے بھی بازی لے جا سکتی ہے جتنا یہ میرے حضرت سے کیا بات ہے فرمایا کہ جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی کہ اللہ کا راستہ ایسا عجیب ہے کہ کمزور سے کمزور انسان گناگار سے گناگار انسان دم بھر میں پل بھر میں وج اللہ ہو سکتا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سب سالہ ہو پودے یہ جو ہے سو سال کا سو سال کا کفر کرنے والا بس اللہ کی رحمت کو اگر جوش آ جائے تو یہ اللہ والا بن دم بھر میں کتنے واقعات ایسے ہیں تجلیات جب ہمارے حضرت کا بہت مشہور واضح ہے یہ بیان ہوئے تھے جمعے کے دن حضرت نے چار جمعوں میں یہ بیان فرمایا ہے یہاں شاید تقسیم بھی ہو چکی ہے تجلیات جذب کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو جلد فرما لیتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جلد مانی کھینچ تو اللہ کے کھینچے کھینچے ہوئے کے بغیر اب اللہ انسان اللہ کے راستے میں نہ چل سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے ذرا اور ہلکا ہو جائے گا تھوڑا سا تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو راستہ اللہ کے جذب سے طے ہوتا ہے راستہ اللہ کے جذب سے طے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے اس کو اپنا بناتے ہیں ایک کہلاتا ہے سالک مجلوب اور ایک کہلاتا ہے مجلوب سالک کسی کو اللہ تعالیٰ پہلے جس فرما لیتے ہیں دل اس کا یہ یک پلٹ گیا گناہ گاری کی زندگی پاسپانہ زندگی جانوروں جیسی زندگی اچانک سے اس کے دل پہ کوئی چوٹ پڑ جاتی ہے اور وہ ان کی جانب کھینچنے لگتا ہے نہ میں دیوانہ ہوں ازغر نہ مجھ کو ہو رہی ہیں کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود خود جیبو گرے اور ہمارا تن ہستی خوابی کا میری جاگ اٹھی ہر گنے منہ سے ملے اس نے پکارا مجھ کو بال بال جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی مجھے پکار رہا ہے بال بال اس کا جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ سالق مجلوب بناتے ہیں سالق مجلوب کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے تو یہ بھی جذب ہوئی کیونکہ جب تک جذب نہ ہو تو انسان اللہ کی طرف اس کا نہیں پلٹ سکتا تو ہے تو یہ بھی جذب ہوئی لیکن راستے کا طریق تھوڑا مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بندہ میرے راستے میں کچھ مجاہدہ کرے کچھ مشقت اٹھائے چلنا شروع کرے پھر چلتے چلتے کسی شہر کامل سے اس کا تعلق ہو گیا اور اس کی رہنمائی سے وہ راستہ طے کرنے لگا کچھ مجاہدات کرنے لگا کچھ ذکر اسکار کرنے لگا گناہوں سے بچنے لگا اس میں وہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے توبہ اور استفار کرتا رہتا ہے اور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو اور مشقت بھی اٹھاتا ہے گناہ سے بچنے میں بھی مشقت اٹھاتا ہے کبھی لوگ لان تان کر دیتے ہیں کہ نیا تم کہاں ملاؤں کی پارٹی میں پھنس لے اور کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ اور بعض لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ گے اگر تم دین پہ چلو گے تو یہ سب دھوکہ جو ہے وہ شیطان بار بار لاتا ہے ارے تم تو دنیا سے کٹ جاؤ گے تو میرے مرشد نے تو کیا پیارا جواب اس کا فرمایا کہ بھائی شیطان جب یہ کہے کہ تم تو دنیا سے کٹ جاؤ گے تو اس کو جواب دو کہ دنیا سے تو کٹ جاؤں گا کس جڑوں گا کس سے اپنے مالک حقیقی سے میں جڑ جاؤں گا فرماتے تھے کہ دشمن پیمان دوست بھی شکست کی کہ دشمن کے کہنے پر تم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا عالم اروا میں کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب جو اللہ نے سوال کیا الگ کو بے مولانا کم اللہ نے سوال کیا پرانے پاک میں ہے نا الگ کو بھی کم تمام اروا کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا اور پہاڑ اور یہ سب پورا چاند ستارے سب موجود اور سوال کیا کہ میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سوال کے اندر تو خبر پوشیدہ ہے نہیں تو تمہارا رب ہوں ارے نہیں تمہیں زندگی دوں گا نہیں تمہیں پالوں گا نہیں تمہیں کھانا دوں گا نہیں تمہیں رسک دوں گا نہیں تمہیں عزت دوں گا نہیں تمہیں صحت دوں گا تو سوال کیا ہوا وہ تو بتانا ہوا کہ بھائی دیکھو دیکھ لو مجھ کو میں تمہارا رب ہوں نہیں تمہارا رب ہوں تو مجھ کو تم دنیا میں جا کر دوسری جانا نہیں تمہارا رب ہوں اسی اس لیے محبت کی چوٹ اللہ تعالیٰ نے جو لگائی تھی کسی بزرگ نے اس کو کیا خوب فرمایا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے ارے ازل عالم ازل میں اللہ نے ہمیں چوٹ لگا کے لے جائے دیکھو ہمیں بھولنا چاہنا ہم تمہارے رنگ ہمیں بھولنا مت تو چوٹ لگا کے تو پہلے ہی بھیج دیا تو فرمایا کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے یہ چوٹ پرانی او بنائی کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور دل کے دل پہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ سرکنے لگے ہنسنے لگے اور اللہ کی محبت کی وہ چوٹ جو ہے پھر اوبر آئی پھر اپنے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہی جیسے پہلے بھی ایک واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک شخص نے وطن سے ہجرت کی مزدوری کام مزدوری کے لیے اور چھوٹا سا اس کا بچہ تھا چار چھ ماہ کا پہچانتا بھی نہیں تھا باپ کو اسی وقت وہ چلا گیا باہر مزدوری کرنے کے لیے اور کافی عرصے کے بعد کئی برس کے بعد پندرہ بیس سال کے بعد اب وہ واپس آ رہا ہے تو کما کھا کے اس نے بیچ دیا گھر اب وہ آ رہا ہے تو بیٹے کو بڑا اشتیاق تھا کہ میرا ابا آ رہا ہے میرے ابا نے مجھے کتنا کما کے وہاں سے بھیجا میری پڑھائی کا خرچہ میرے کھانے کا خرچہ میں نے شادی بھی کر لی اس کا بھی خرچہ میرے ابا نے کما کے مجھے بھیجا میرے ابا کو مجھ سے کتنی محبت تھی وہاں سے محنت اپنی محنت کی کمائی ہم کو بیچ کے ہم کو کھلا رہا تھا بیٹا بہت محبت سے جائے گا نا کہ یہ وہ میرا محسن باپ تو اب جب جانے لگا تو کسی بڑے بوڑھے محلے کے آدمی نے کام کے مجھے ساتھ لے چلو کیونکہ تم تو چار پانچ مہینے کے تھے تو تم کو کیا خبر کہ تمہارا باپ کون ہے میں اس کو پہچانتا ہوں میں تمہیں بتاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے ہیں آپ چلیے ساتھ تو یہ کیا ہوا یہ مرشد مرشد کیا ہوتا ہے اللہ کا راستہ بدلانے مجھ سے وہ نہیں ہوتا جو نیاز کھانے والا حلوے مانڈے کھانے والا اور یہ رات رات ہر جلوس جل سے نکالنے والا نالے لگوانے والا اور مال کھیکنے والا جس کو ایک بزرگ نے ہمارے فرمایا کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے اور کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندر کر دیا اچھل اچھل کے نعرے لگائے کہ وہ بڑی صاحب حال ہے بھائی تو بہت ہی حال آ جاتا ہے اس کو تو ایک حال پر جو ہے وہ ایک بزرگ نے کیا کیا کہ کہیں ایسی قسم کی کوئی مجلس منعقد تھی اور وہاں لوگ اچھل رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ ہمیں بڑا حال آ جاتا ہے اس کے رسول میں اور اس کے میں تو وہ چل رہے تھے تو انہوں نے ایک سوئی ساتھ لے گئے تھے پن انہوں نے اس کے نیچے تھوڑی سی پھر جو وہ آئے آئے کرتا ہوا بھاگا سارا حال وال غائب ہو گیا سارا اس کا پول کھل گیا کیونکہ حال والے کو اگر پن بھی چبو دو کانٹا چبو دو اس کو اثر نہیں ہوگا حال کی یہ خاصیت ہے تو وہ تو ذرا سی پن چبوئی اور وہ بھاگ گیا وہاں سے تو یہ یہ نہیں یہ حال یہ حال تھوڑی ہمارا دین ہے بھائی دین تو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کرنا تو ہر حال وہ چلے گئے ایئرپورٹ پہنچ گئے اور وہاں جو ہے جب ابا آئے ابا آنے لگے آنے کا ٹائم ہو گیا فلائٹ کی فلائٹ کے آنے کا ٹائم ہوا تو ایک بڑے گیا کچھ تھوڑا لڑ پڑھاتا چلے آ رہے تھے ہاتھ میں ان کے وزنی سامان تھا انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ہے تو اس کو کہا کہ بھائی ذرا بیٹا یہ میرا سامان تم ذرا ٹیکسی تک پہنچا دو دو چار قدم چل لو ہمارے ساتھ اس نے بڑی بدتمیزی سے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں تو اپنے ابا کو لینے آؤں چلو بڑی میرے پاس ٹائم نہیں مجھ کو آپ نے کلی ہی سمجھ رکھا ہے تو آج جو مولویوں کو اور علماء کو اور بزرگوں کو یہ باتیں کہتے ہیں کہ چلو چلو یہ چودہ سو سال پرانی بات ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو نئی چیز چاہیے جدید زمانہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو ان سے میرے مرشد ایک سوال فرماتے تھے جو پہلے بھی عرض کیا کہ ان سے کہہ دو کہ بھائی یہ زمین بھی پرانی ہوگی چودہ سو کیا یہ تو کئی ہزار برس پرانی گئی اور یہ وہی آسمان ہے بہت ہزاروں برس پرانا تو آپ ان میں کیوں رہ رہے ہو لاؤ نئی زمین میں چلے جاؤ بس نکلو یہاں سے نیا آسمان لاؤ نئی زمین لاؤ وہی سورج وہی چاند وہی ستارے کیوں سورج سے نہیں کہتے کہ تم بھائی پرانے ہو گئے چلو یہاں سے نہیں ہو نہیں بھائی یہاں تو عقل آ جاتی ہے فوراً لیکن یہاں جب دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تو چودہ سو سال پرانی بات میں کرتا ہوں کہ چودہ سال چودہ سو سال پرانی بات تو ہے لیکن جانا کہاں ہے جو خبر دے دی گئی چودہ سو سال پہلے کیا ہزاروں برس پہلے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے جو خبر دی تھی کہ دیکھو اے خدا کے بندو تم ایک ایک معبود کی عبادت کرو اور تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو جانا تو وہی ہے جانا تو وہی ہے چودہ سو سال پہلے تو اس بات کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جائیے اور قوم کو جو ہے وہ لوگوں کو ہمارا پتہ بتائیے جو قوم بھول گئی کفر کو اتر جائی اور اللہ کو کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیا معبودوں کو شریک کرنا شروع کر دیا غیروں کو تو آپ ان کو بتائیے ان کے دلوں سے کی باتیں نکالی یہ تو تجدید عہد ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے بھیجا یہ چودہ سو سال پرانی بات نہیں ہے بھائی یہ تو ہزاروں برس پرانی کا ہزاروں برس پرانی تو بہرحال جب وہ انہوں نے بڑے میاں کو جھڑک دیا کہ نہیں آپ نے کیا مجھے بولی سمجھا ہوا ہے تو آج جو لوگ دین کے خلاف باتیں بناتے ہیں وہ اسی طرح کی صورت حال ہے تو بہرحال جب ان کو جھڑک دیا تو اچانک سے وہ بڑے میاں جن کو محلے سے ساتھ لیا تھا تو انہوں نے سنہا رہے بھائی کیا کر مذہب کرتے یہی تو تمہارے ابا ہیں کیا مذہب کرتا ہے لڑکے یہی تو تیرے ابا ہیں جو تجھے کھلاتے پلاتے آئے ہیں تجھے کپڑا پہناتے آئے ہیں تجھے تیرا گھر بن گیا کیا کچھ ہو گیا یہی تو ہے اور وہ پھر تو بڑی معافی مانگتا ہے بڑے دہ پکڑتا ہے کہ ارے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں اب تو میرا بس چلے تو سامان کیا آپ کو بھی خود کندھوں پہ سوار کرا کے میں گھر تک پہنچاؤں گا تو جب تک پہچان نہیں تھی اس وقت تک جو ہے وہ کیا اس کا رویہ تھا اور جب پہچان ہو گئی تو اس کے بعد کیا کیا ہو گیا تو یہ مرشد جو ہے یہ بس پہچان کراتا ہے پہچان کراتا ہے بزرگوں کو کہتے ہیں نا عارف اللہ جو عارف اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کو پہچان پہچانتا ہے تو وہ معرف بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی پہچان کرا دیتا ہے بھائی پہچان کے لیے وہ لے گیا تھا نا بڑے میاں کو تو ان کو کیا کہیں گے معرف معرف مانے پہچان کرانے والا تو ایسے ہی اللہ کی پہچان جب ہو جائے گی تو معرفت سے پہچان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو معرفت حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی محبت ہی نجات کا ذریعہ اللہ کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے جس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہاں جا کر اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی میزبانی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کی پذیرائی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کو انعامات سے نوازا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب محسوس کرے گا اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو باتیں ادھار کی ہیں تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی فلاں یمنا حیاتن پڑھیے گا جو اللہ کی مان کر چلے گا اللہ کا ہو کر رہے گا اور ہو کر کیا رہے گا ہو ہو ہو تو ہم ہیں تو ہم اللہ ہی کے ہم کس کے ہیں کیا شیطان کے ہیں شیطان نے ہمیں پیدا کیا کیا شیطان ہمیں کھلاتا کھلاتا ہے کیا شیطان شیطان تو ہمیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے بری باتیں سکھلاتا ہے کیونکہ اس نے وہاں روزے ازل جب سے نکالا گیا تھا تو یہ عہد کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہتاؤں گا عہد کیا تھا نا تو بس وہ تو بہتاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کیونکہ شیطان ہے دشمن اللہ نے پرانے پاک میں بار بار فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن تو اب جو دشمن کی باتوں میں آئے گا وہ بیوقوف ہوگا کہ نہیں کون ہوگا جو بیوقوف دشمن کی باتوں میں آئے گا بتائیے بیوقوف ہوگا کہ نہیں تو یہ بیوقوفی ہم شیطان کے کہنے میں آ کر کر ڈالتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مارفت اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعین شاء ان ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے کان پھر سونے کی کان تانبے کی کان چاندی کی کان ہر چیز مٹی سے برامد ہوتی نہیں تو ہر چیز کا خزانہ زمین زمین میں دفن ہوتا ہے فرمایا لکل الرشی معدن و قلوب و معدن التقوا قلوب العارفین کہ تقوا کی کان اللہ کی معرفت کی کان تقوا کی کان کون ہے قلوب العارفین عارفین کے قلوب جو اللہ کو پہچان چکے ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کر چکے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اللہ کی پہچان وہ کرا دیں گے جس طرح وہ بڑے میں نے بتا دیا کہ ارے یہ تو تمہارے ابا ہیں تو کیسا کیسا معاملہ بدل گیا ایسے ہی آج ہم اللہ کو بلائے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا علم نہیں ہے اس لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری جان پہچان الگ سلیگ ابھی ہوئی ہی نہیں ہے تبھی جو ہے انسان گناہوں میں پڑتا ہے اللہ کو بلا دیتا ہے اپنے موسم حقیقی اپنے محبوب حقیقی کو بھول کر شیطان اور نفس کی باتوں میں آ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو غرض یہ کہ بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہاں ہم جو آتے ہیں تو ہم کس نیت سے آئے کہ ہم ایک دوسرے صالحین کی صحبت ہم کو ملے گی تو اس صالحین کی صحبت سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المر کو اللہ دینی فلی دی اور یہ میں پا کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے گہرے دوست تو دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو اور فرمایا کہ طبیعتیں طبیعتوں کو چراتی جیسی صحبت میں انسان بیٹھے گا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شرابیوں کی صحبت میں بیٹھے گا خود بخود شراب پینا شروع کر دے گا سگریٹ پینے والوں کے صحبت میں بیٹھے گا خود بخود اس کو سگریٹ لگ جائے گی گالی دینے والوں میں بیٹھے گا خود بخود گالی چوروں میں بیٹھے گا چوری کی عادت پڑ جائے گی جس قسم کی صحبت میں بیٹھے گا جب بری صحبت کا یہ اثر ہے تو نیک صحبت کا بھی تو اثر ہوگا نیک صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ نہیں بھائی نفس و شیطان جو ہے تو میرے دشمن ہے اس کو آہستہ آہستہ احساس ہوتا جائے گا تو غرض یہ کہ عامل صالحم میں اور ان تھا وہ فلن ہوئی نو حیات پہ آپ کہیں گے کہ یہ جنت دولت کی باتیں تو بہت دور ہیں ہم نے دیکھی بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بھائی جو شخص نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو فل نہ ہوئی نہ ہو حیاتن ہوئیے گا ہم ضرور پہ ضرور اس کو بالغ زندگی دیں بالغ زندگی ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تو زندگی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہمارے قلب کو وہ مزہ کہاں نصیب اس کو ہم کہاں پہچان سکتے ہیں ہاں؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور عاشقین کو نیک بندوں کو عاشقوں کو وہ مزہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو جنت سے بڑھ کے مزہ آتا جنت سے بڑھ کے یہ زبانی زبانی بات ہے اس کو حاصل وہ شخص کرے گا جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرے گا گناہوں کو چھوڑے گا عاملہ صالحن عاملہ عملن صالحہ کے اندر ہے دیکھیے کہ آدمی کہے کہ بھائی یہ شخص مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو اگر اس کی محبت کا دعویٰ سچا ہے تو وہ اس کے جو اپنا محبوب ہے اس کی برے اس کی ناپسندیدہ کاموں سے بھی تو بچے گا کہ نہیں ہے نا خالی محبت کا دعویٰ تو نہیں کام آئے گا محبت کا دعویٰ بھی ہے تو ساتھ میں ان کاموں سے بچنا ضروری ہے ہر شخص اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ بھائی میرے محبوب کو کیا کیا چیز ناپسند ہے جیسے اگر ابا سے بڑا عشق و محبت کا دعویٰ ہے لیکن ساتھ میں ابا کے دشمنوں سے بھی ملتا رہے گا تو یہ محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اور وہ کام بھی کرتا رہے گا باپ منع کرتا ہے بیٹا سگریٹ مت پینا اور یہ باپ کو ہی دکھا دکھا کے سگریٹ پی رہا ہے تو آپ بتائیے اس کی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا یعنی وہ کام بھی کر رہا ہے جس سے باپ منع کر رہا ہے تو منع کیے ہوئے کام سے نہ رکنا محبت کا دعویٰ کیسے تو آج ہاں۔ جگہ جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ گانا بجانا بھی ہو تو یہ یہی بات نہیں ہے کہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیانک مزا بیانت مزا یہ یعنی اللہ اور رسول نے تو منع کیا اور فرمایا کہ دینا روپیت الزنا گانا جو ہے یہ زنا کا مقدمہ ہے زنا چنانچہ امریکہ میں ہمارے حضرت سے کسی انگریز نے سوال کیا کہ <coughs> گانا اسلام میں کیوں حرام ہے تو ہمارے حضرت نے حدیث پاک کی روشنی میں جواب فرمایا الحمدللہ ہمارے بزرگ و خاص طور سے ہمارے شہر نے ہمیشہ جو جواب فرمایا قرآن و حدیث سے مدلل فرمایا فرمایا کہ گانا اسلام میں اس لیے حرام ہے کہ اس سے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جو انجام کار زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس انگریز نے کہا very good you are very right آپ نے بالکل صحیح کہا کہ واقعی ہم جب گانا سنتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے گنا اور گانا سننا کاموں کا گنا ہے حدیث پاک میں کاموں کا گنا ہے جس طرح نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا گنا ہے زین العین نظر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا گنا ہے نامحرم کو دیکھنا نظر بازی کرنا لڑکیوں کو تاکنا عورتوں کو تاکنا تاکنا جھانکنا اور ان کے متعلق قلب کے اندر گندے خیالات لا کر اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آگے ٹیوب بھی کر لیتا جس کو موقع نہیں ہوتا تو وہ اور طریقے سے اپنی نفس کی اس حیوانی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے تو غرض یہ کہ جس طرح آنکھوں کا جنا ہے نظر بازی اسی طرح سے کانوں کا جنا جانا سننا اور اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ نعتیں ہو رہی ہیں ڈھول بھاجے اور موسیقی کے ساتھ استفان ہو گئی اس قدر گھناؤنا اپنے ساتھ یہ کسی کے ساتھ کیا اللہ اور رسول کا نقصان ہوگا ہم تو آپ اپنے اپنے خود عذاب کو ہم خود دعوت بول رہے ہیں عورتوں کی آواز میں ناطے چلنے عورت کی آواز باہر نکلنا نامیرنگ کے لیے بالکل گناہ ہے بس بلا ضرورت شدیدہ اور لچک لچک کے مٹک مٹک کے بات کرنا بالکل حرام ہے عورت کے لیے نامیرموں کے ساتھ ایسی آواز میں بات کرنا ابھی سے پاک میں یا قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو روکھا کرو اور آپ افسان نظر اپنی آواز کو لچکدار آواز مت بناؤ نہ محرم سے بات کرتے روکھی بات کرو روکھی اور یہاں کیا ہو رہا ہے کمپنیوں کے اندر ٹیلی فون آپریٹر رکھی جاتی ہیں لڑکیاں تاکہ جو ہے کاروبار گسیتے زیادہ آواز کو بھی زنا کا آلہ بنا دیا کاروبار کا آلہ بنا دیا اسی طرح سے ناطے عورتوں کی آواز میں ناطے لگی ہوئی ہیں حرام ہے بالکل ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی حرام ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی حرام بتائیے جس چیز کو رسول بھائی کچھ تو عقل استعمال کریں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد رہے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا حدیث پاک میں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ طرح طرح کے بہانے لگا کے موسیقیاں اور ڈھول بازے اور تماشے کیا یہ جہالت ہے اتنی جہالت کی بات ہے بہرحال ایک بات تو یہ کرنی تھی کہ یہاں جب بھی ہم آئیں یا کہیں نیک صحبت کے ارادے سے جائیں کسی دینی کسی دینی خادم سے ملنے جائیں تو یہ نیت کر لیں سب سے اعلیٰ کہ ہم اللہ میں آپ کی محبت سیکھنے کے لیے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں کیونکہ حقیقت پاک میں وعدہ ہے وجبت محبتی محبت ہی بھی نہ اللہ تعالیٰ نے قدسی رہی ہے یہ قدسی میں فرمایا کہ میری محبت اس سے واجب ہو جاتی ہے جو میری محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جنت محبت لل متآب بھی نہ میری وجہ میں وجہ بنتا ہوں ان کی محبت کی وجہ میں ہوں میری خاطر سے آپس میں بیٹھ رہے ہیں مل رہے ہیں جل رہے ہیں تو یہ یہ کیا ہے اللہ کی محبت اپنے اوپر واجب کر لینا تو سب سے اعلیٰ نیت یہی ہو حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ بیان سننے کی بھی نیت نہ کریں بیان سننے کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی نیک نیک نیت ہے اچھی نیت ہے لیکن اس سے اعلیٰ نیت میں نے آپ کو بتا دی اپنے مرشد سے سیکھی ہوئی کہ جب آپ جائیں کسی کسی بھی نیک صحبت میں کسی اللہ والے کے پاس تو یہ نیت کر کے جائیں کہ اللہ میں آپ کی محبت میں جا رہا ہوں آپ کی محبت میں اور کوئی میرا مقصد نہیں ایک واقعہ زمین میں حضرت نے ہمیں سنایا حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں یعنی تشریف لے جا رہے تھے اس وقت شیخ کے ذوق کا زمانہ تھا ٹرین میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور گرمی کا زمانہ تھا تو لوگوں نے بڑی سی برف کی سلی لا کے ڈبے کے اندر رکھ دی اور کمرے کو چاروں طرف سے بوگی کو بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ٹھنڈا ہو گیا بوگی جو ٹرین کی تھی ٹھنڈی ہو گئی مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے خادم تھے کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا اور پوچھا کہ دوستو یہ بتائیے کہ حضرت شیخ نے کوئی تقریر کی ہاں نہیں ہاں پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو اس برف نے کوئی تقریر کی کہا کہ نہیں اس نے تو کوئی تقریر نہیں کی اس نے کہا یہ برف خاموش ہے لیکن لا کے رکھ دیا ٹھنڈک ہوئی کمرے میں کہ نہیں کہ ہاں بالکل ٹھنڈک ہوئی بغیر تقریر کے ٹھنڈک ہو گئی تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالی اللہ اولیاء اللہ کے جو قلوب ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی ٹھنڈک ہوتی ہے ان کی صحبت ہی سے منتقل ہوئی انہیں ان کی صحبت اسی طرح مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے وقت کے حضرت خانگی تھے وہ کاپی تھے بالکل حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ علی گڑھ تشریف لے گئے اور علی گڑھ میں بڑے بڑے نواب اور علی گڑھ کالج کے پرنسپل پروفیسر سارے موجود تھے پڑھا لکھا بہت بڑا طبقہ وہاں موجود تھا علی گڑھ میں تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ انسان چاہتا ہے کہ بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ بات بڑے بڑے علوم بیان کریں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے تو فرمایا کہ اس شخص نے عجیب کمال کیا اس اللہ علیہ نے کہ اس دن فرمایا کہ سب لوگ تنظیم سنبھال لو اور ہلکی ہلکی سی آواز میں اللہ اللہ کا ذکر کرو اور کوئی بیان نہیں فرمایا ایک گھنٹے بیٹھے رہے اصب سے مغرب کوئی بیان نہیں فرمایا حالانکہ اتنا بڑا مجمع اور بڑے پڑھے لکھے بڑے قابل لوگ بیٹھے تھے تو فرمایا پھر آخر میں فرمایا کہ بھائی جس کو ہماری آج کی مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو وہ کل سے ہماری مجلس میں ہو کیا مطلب کہ اللہ کی محبت تقریر اور بیان کی محتاج نہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا خواہ اے ایمان والو تقوا اختیار کرو اور تقوا کہاں سے ملے گا صادقین کے پاس اور یا اللہ کے پاس حضرت نے فرمایا کہ ہاں کون ما صادقین فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو صادقین کے ساتھ رہو تو تم کو تقوی مل جائے گا کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان کے بیان سے تمہیں تقوی ملے گا کتابوں سے تقوی ملے گا یا اور اور کسی کام سے تقوی ملے گا پونو پونو مانی پڑھو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ ملو جلو اور سیلاب کرو اسی کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روز مانی کی عبارت فرماتے تھے کہ کتنا رہو تو فرمایا کہ اے فال تو مثلہم ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے تم بھی ہو اس میں تقریر اور بیان کی کوئی شرط نہیں ہے تو اس لیے اچھا مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں بات نام سے وہ ایک واقعہ دیا تھا کہ حضرت ایک دفعہ بہت غمگین تھے کچھ ناراض تھے اور جو حضرت کے وہ شاخ تھے ان کو بہت غم تھا کہ حضرت ہم سے ناراض ہیں کسی بات پہ اور حضرت خاموش ہیں کافی عرصے سے تو اس وقت حضرت کے خادم ہوتے تھے جو حضرت کو بہت ہنساتے تھے ایسے اولیاء اللہ کے پاس بہت سے خادم اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں ہنسنا ہنسانا نہیں ہے بس رونا ہی رونا ہے حضرت نے کرنا ہے کہ کوئی قرآن کریم کے حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہے کہ ہنسنا منع ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے ہنستے بھی تھے اور اس میں بھی ایک واقعہ حضرت نے سنایا کہ حضرت صاحب اتنے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں تھے رشتے کے ماموں اور بہت کم عمر تھے سولہ سترہ برس کی عمر میں ایمان لائے جہاد ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے تیر کا فرمایا تیر اپنا ذاتی اور ان سے فرمایا فدا کا ابھی و امی فدا کا ابھی و امی نبی کہہ رہا ہے امتی سے کہ میرے ماں باپ کو پہ قربان فرمایا کہ یہ نعمت سے دو صحابہ کو ملی ایک حضرت ابن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابھی علم علم یا یا فرمایا چلاؤ اے ساد احساس تیر چلاؤ فدا کا ابھی و امی میرے ماں باپ کو اس پہ قربان تو انہوں نے جو تیر چلایا نشانہ لے کر ایک کافر تھا جو مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا پہاڑی پر تھا وہ اس کا نشانہ لے کر تیر لگانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی اور ان کے لیے فرمائی اللہ سہم اے اللہ صاحب کا نشانہ بالکل صحیح کر دے اللہ مسدد سہم و اجیت دعوت اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لہذا آخر عمر تک صحابہ بڑے بڑے صحابہ ان سے دعائیں کراتے تھے دعائیں قبول ہوتی تھیں تو انہوں نے جو نشانہ لیا تیر کا تو اس کافر کو کچھ اس طرح لگا کہ الٹ کے گرا اور لنگی اس کی کھل گئی سطر کھل گئی اس کی ننگا ہو گیا فضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتیٰ بدت نواز حتیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑیں لکھے کیا بات ہے سبران تو دین میں ہنسنا منع نہیں ہے ہنسو بھی اور تھوڑا سا رو بھی لو بھائی لیکن ہر وقت مت روتے رہو تھوڑا وقت تنہائی کا نکال لیا اور اپنے گناہوں پر اجمالن ایجمالن کر کے رو لیے کہ اللہ بہت گناہ گار ہیں لیکن آپ کی ماضی کا ہمیں آسرا ہے آپ کی معافی کا ہمیں آسرا ہے آپ بڑے غفور الرحیم ہیں یہ نہیں کہ ہم گناہ کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں ڈھیٹ بن کے اور پھر کہیں اللہ بڑا غفور الرحیم بہت سے لوگوں کی زبان پہ یہی رہتا ہے اور بڑی بڑی حرام مال سے بڑی بلڈنگیں بنا لی اور اس پہ لکھ دیا ہاضامن فضل ربی ہاضامن فضل ربی یہ نہیں ہوتا فضل ربی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کو بلاتا نہیں ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا نہیں ہے اس ان تعمیرات کے چکر میں بڑے بڑے بنگلے بن رہے ہیں اور لوگ حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس ہوا بھائی کیا ٹھاٹ باٹ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھلایا ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں دیکھا کہ ایک مکان بنا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ ڈیزائن کا بنا ہوا ہے صحابی نے کسی ضرورت کی وجہ سے کچھ قوا تھا اس کے اوپر بنا لیا تھا سا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے مکان صحابہ نے کیا یہ غلام صحابی کا ہے کچھ فرمایا نہیں تشریف لے گئے پھر جب یہ صحابی حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا منہ پہ دوسری طرف سے آ کے سلام کیا پھر جواب نہیں دیا تو دوسری طرف منہ تیرا پھر تیسری دفعہ سلام کیا جواب نہیں اب بڑے پریشان یہاں کوئی شہر کے تیور بدلے بھی ہوں تو بھی مریض پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہوگی کوئی بات تو ہماری بلا سے لیکن وہاں کیا عشق کا مقام تھا کہ پریشان ہو گئے اور بار بار صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے صحابہ نے فرمایا کہ بھائی معاملہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ایسا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان سے گزرے تھے تو دیکھا کہ خبا بنا ہے اور پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے اور تو کچھ ہمیں معلوم نہیں اور تو کچھ فرمایا بھی نہیں بس سمجھ گئے کاٹا تھا کھٹک تھی ذرا سی کہ کچھ بات ہے جیسے ہی سنا کہ مکان کی طرف سے گئے تھے سمجھ گئے کہ میرا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا وہ جو قبا وبا بنایا تھا پسند نہیں آیا جاتے ہی وہ مکان کو ڈھا دیا پورے کا پورا پورے کا پورا مکان ڈھا دیا اور اس پہ مزیدار بات یہ کہ یعنی کا مکان دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر بھی نہیں یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ کو بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا کر دیا آپ نے جو کہا تھا تو دل میں یہ خیال کسی کو گزر سکتا ہے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ارے شیخ جو بات بتلائے گا تو آپ کے فائدے کے لیے بتائے گا تو آپ کا فائدہ ہوا تو احسان شیخ نے آپ پہ کیا یا مریض نے آپ پہ کیا عمل کر لے گا نیک عمل کرے گا تو اپنے اوپر احسان کرے گا یا شیخ پہ احسان کرے گا تو دیکھیے ان کا عشق کا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں کی کہ میں کیا احسان دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا تھا آپ کے حکم تو میں نے ڈال دیا بڑا احسان کیا تو اتنی بھی ان کی ضرورت نہیں ہوئی جا کر اطلاع بھی نہیں کی اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے یہ تو ہماری تعمیرات کا حال ہے فرمایا کہ بدترین خرچ ہے یہ بدترین خرچ جو عمارتوں کی ضرورت سے زیادہ ڈیزائننگ جو بلا ضرورت ڈیزائننگ اور نقشے بنتے ہیں آج کل آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بڑے بڑے بنگلوں کی خالی ڈیزائننگ پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا صرف ڈیزائننگ پھر اس کا جو سامنے سامنے کا ڈیزائن ہوتا ہے اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں یہ سب بدترین تعمیر میں بدترین تعمیر بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک یہ صاحب جو حضرت کو ہنساتے تھے وہاں تو سب نے ان سے جا کے گزارش کی کہ جناب حضرت کئی دن سے ناراض معلوم ہوتے ہیں غمگین معلوم ہوتے ہیں خاموش ہیں تو آپ کو ذرا اپنا کارنامہ کہا اچھا ابھی ہنسا دیتے ہیں تو وہ پہنچے حضرت کی خدمت میں اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے اچھا سناؤ بھائی تو ان کا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں اور وہاں فرشتے ہیں اور فرشتوں کے پاس ایک بڑا سا ڈھول نکارا جو ہوتا ہے نبکارا اس پہ لکڑی سے نبکارا مارتے نا اعلان کرتے وقت پرانے زمانے میں تو وہ رکھا ہوا ہے تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ بجاتے ہیں اس کو نہیں اس کو بجانے کی ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی تو انہوں نے کہا یہ نوبت کب آئے گی کیسے آئے گی انہوں نے کہا جب کوئی مولوی دنیا میں کسی کی دعوت کرے گا اس وقت ہم خوشی میں نکارا بجائیں گے لیکن ابھی تک نوبت نہیں ہے یہ بات حضرت والا نے اس وجہ سے سنائی کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی بلکہ اس آیت کی بھی تصویر میں آپ کو بھی سنا دوں گا جلدی سے وقت کافی ہو گیا تو یہ بات اس لیے فرمائی حضرت نے کہ جو خرچ کے لیے اللہ کے راستے میں اعلان لگائے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے تو اس میں جو اعلان لگا رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ کچھ اپنا بھی خرچ کرے مولویوں کو بھی چاہیے اگرچہ تنخواہ قلیل ہو آج کل مولویوں کی علماء کی عزت لوگ نہیں کرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا دولت ہے اس کی عزت نہیں کرتے وہی معرفت والی بات پہچان نہیں ہے اگر پہچان ہوتی تو خوب خدمت کرتے لیکن پہچان نہیں ہے عزت نہیں ہے اور بعض باتیں یہ بھی ہیں کہ کچھ ہمارے جو اصول ہیں ہم نے کچھ اصول اصولوں کو بزرگوں کے اصولوں کو چھوڑ دیا اس وجہ سے بھی عوام علماء کی عزت نہیں کرتی تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگرچہ تنخواہ قلیل ہو لیکن دو ہی روپیہ صحیح کچھ نہ کچھ آپ بھی برکت کے لیے اس میں ڈالی راغی جیسے ایک شخص نے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے ہاتھی ہے اس ہاتھی کو کوئی کان میں کوئی ایسی بات کرے کسی طرح اس کو رلا دے تو ہم اس کو آدھی سلطنت دیں گے آدھی سلطنت ہاتھی کو رلانے کی یہ شرط رکھی کہ ہم آدھی سلطنت اسے دے دیں گے جو شخص ہمارے ہاتھی کو رلا دے گا بڑے بڑے سورم خان آئے بڑے بڑے باز آئے انہوں نے ہاتھی کے کان میں کوئی کوئی کوئی قصے سنائے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ ہماری بیوی مر گئی بچے مر گئے فران بڑے مظالم کی داستانیں سنائیں لیکن ہاتھی قصے میں کھڑا ہے اتنی دیر میں ایک مولوی صاحب آئے انہوں نے ہاتھی کے کان میں کچھ کہہ دیا ہاتھی رونے ارے شور مچ گیا بھائی آپ نے ایک جملہ کیا کہہ دیا ذرا سی بات کہی ہے ہاتھی رو رہا ہے ذرا بتائی کیا بات کہی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی خاص بات نہیں کی میں نے تو اپنی تنخواہ اس کو بتا دی <laughs> ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیات میں نے تلاوت کی تھی جب ملا کا وہ معلوم ولا بدن اللہ مدمن اطلاح فلدین سے حضرت نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کے دن نہ تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری یہ اولاد کسی کام نہیں آئی کسی کام اللہ من اللہ علیہ سلیم مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جہنم سے وہ لوگ بچ جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے پلب سلیم عطا فرمایا پلب سلیم اب پلب سلیم کی علامت کیسے پتہ چلے اور قلب سلیم کا کیا پیارا ترجمہ ثانی نے فرمایا ہاں، قلب سلیم کیا مطلب بھلا چنگا دل بھلا چنگا پنجابی میں کہ چنگا تو بھلا چنگا دل صاف ستھرا صحت مند دل روحانی صحت مند تو یہ قلب سلیم کی علامات اس کی علامات کیا ہے کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ہمارے سینے میں قلب سلیم ہے تو اس کی پانچ تفسیر حضرت نے علامہ آلوسی سید محمود دوتا دی جن کی روح المعانی چودہ جدوں میں ہے اس سے اس کے حوالے سے حضرت نے پانچ علامات بیان فرمائی کہ جس شخص کو یہ پانچ علامات حاصل ہوں گی اس کے دل میں قلب سلیم ہوگا اس کی علامت ہوگی کہ دل میں یہ سینے میں الد سلیم نمبر ایک اللہ یون سے کو معلوم پھر کی سبھی وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں کرتا ہو یون سے کو معلوم فی سبھی رلگر نیکی کے کاموں میں کہیں یعنی مسجد بن رہی ہے کچھ پیسہ دے دیا مدرسہ بن رہا ہے اپنی حلال کمائی میں مدرسہ بن رہا ہے اس میں کچھ دے دیا یا کہیں طلبا کے کھانے وغیرہ کے لیے کچھ دے دیا یا کہیں دین کی اشاعت ہو رہی ہے کوئی آواز چھپ رہا ہے کوئی دین کی بات چھپ رہی ہے قرآن پاک چھپ رہا ہے اس کے اندر کچھ خرچ کر دیا یا کسی ضرورت مند ہی کو دے دیا تو یہ یہ سب کا سب جو ہے حتیٰ کہ اگر کسی عالم کو کسی عالم دین کو کسی خدمت دین کی خدمت کرنے والے کو خادم دین کو کوئی ہدیہ ہی دے دیا وہ بھی اسی میں شامل ہے لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ علماء یہ بھی وہ یہ بھی ان کے ساتھ بھی تو پیڑ لگا ہوا ہے تو محبت کرتے ہیں سوکھی سوکھی کی محبت کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بس اور جناب آپ کیا حال ہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے بس چلو بھائی چھٹی ارے بھائی ارے خادم دین کی علماء دین کی خدمت بھی اللہ کے راستے کا خرچ ہے جتنا وہ آپ آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے چائے ہی پلا دیں پانی پلا دیں چائے پلا دیں کچھ خدمت اس کی کر دیں تو یہ جو کھانے کے بعد وہ دین کی خدمت کرے گا وہ آپ کے لیے سستا جاری نہیں ہوگی جو کھانا آپ اس کو کھلائیں گے تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ قورمے بریانی کی دعوت کو ارے حضرت مولانا آشف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کو وہاں ملے علم شریف میں وہیں کہا چاہیے آپ کی آج ناشتے کی دعوت کرتے ہیں دعوت میں چلے گئے تو وہاں دو انڈے تل کے فرائی کر کے سامنے رکھ دیے دو پراٹھے رکھ دیے اور کہ دعوت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک لشکر پیدا اس کے اندر کولیا بریانی ارے بھائی دو انڈے فرائی کیے یہ لیجیے ایک آپ کا یہ کھاتے دعوت ہو گئی تو جو کچھ بھی آپ کسی عالم میں دین کی کسی خادے میں دین کی خدمت کریں گے کھلا پلا دیں گے اس سے جو طاقت بنے گی تو اب جو دین کا کام کرے گا وہ سب آپ کے کھاتے میں جائے گا سب آپ کے کھاتے میں جائے گا آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا گھر بیٹھے مفت میں آپ نے تھوڑے سے پیسے خرچ کر دیے وہ بھی خوش ہو گیا اور خرچ بھی کریں اللہ کی محبت میں خرچ میں بھی نیت کیا ہو یہ نیت نہ ہو کہ یہ ہمارے مطلب کا مسئلہ بتائیں <laughs> یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارے مطلب کا مسئلہ بتانا چاہے گا حرام کو حلال کہنا شروع کر دے گا اور لینے والے بھی محتاط رہیں علماء دین خاص طور سے محتاط رہیں کہ حرام پیسہ نہ ہو اور کسی فاسق اور فاجل کا پیسہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ہندی نعمت کافی بہا سے دنیا والا اللہ کسی فاطر فاجر و فاجر کو مجھ پر احسان کرنے والا نہ بنانا یعنی مجھے ایسی مجبوری کی حالت سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی فاجر فاجر حرام کار کی میں میں مجبور ہو جاؤں اس کی اس سے اس کے احسان کا یعنی تو ہاں ایک قصہ حضرت سامع رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کا حضرت نے سنایا کہ ایک عالم تھے صحبت یافتہ بھی تھے سن لیجیے بہت سے صحبت یافتہ بھی تھے ذاکر و شاغل بھی تھے بڑے اللہ والے تھے لیکن ایک دفعہ پنڈت نہرو نے ان کو ایک لاکھ روپیہ ہدیہ دیا اس زمانے مدرسہ چلاتے تھے پنڈت نہرو نے ایک لاکھ روپیہ دیا وہ انہوں نے لے لیا جائز ہے لے لیا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ایک دن حضرت تانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ عالم اور کہا کہ حضرت پنڈت جیتنے نے پنڈت جی نے پنڈت جی نے فرمایا ہے پنڈت جیتنے نے پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے حضرت اتنا ناراض حضرت نے فرمایا کہ کافر کے لیے یہ کرام پنڈت جی جی بھی لگاتے ہو اور فرمایا بھی کہتے ہو جو کسی اللہ والے کے ساتھ ہونا چاہیے کسی پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے کسی قرآن پاک کے حوالے کے لیے کہنا چاہیے فرمایا تم کافر کے ساتھ لگاتے ہو فرمایا میں فوراً جا کے دو رقع پڑھو پا پا اور تجدید ایمان مانتا کیوں کہ کافر کا اکرام جائز نہیں ہے کافر کا اکرام جائز نہیں ہے اگر کافر کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تاکہ فساد سے بچا رہے تو اس طرح کی حکمت کے الفاظ استعمال کرے جیسے ہمارے حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ڈاکی آتا تھا وہ ہندو تھا وہ آ کر کہتا تھا مولوی جی آداب مولوی جی آداب تو حضرت فرماتے تھے کہ آ اور فرمایا میرے شیخوں کو میں یہ نیت کرتا ہوں دل میں کہ آ اور میرے پیر داب کیونکہ کافر کا اکرام جائز نہیں ہے تو حکمت کی حکمت ہو گئی اور ساتھ سے بچے رہے اگر اس کو گالی دیتے کہ تو تو ہندو ہے کافر ہے ہم تجھے کیوں سلام کا جواب دیں تو یہ یہ حکمت سے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے لیکن دل میں کافر کا اکرام اور اس سے محبت جائز نہیں معاملات جائز موالات جائز نہیں معاملات مانی لین دین قرض بھی لے سکتے ہیں لیکن موالات یعنی محبت کا معاملہ میل جول کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ جائز نہیں تو غرض یہ کہ <coughs> بات کیا ہو رہی تھی فل ہاں، سلیم اس میں کوئی بات تو نہیں رہے گی جو قصہ میں سنا رہا تھا ہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب وہ جب حضرت خانگی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ دو توبہ کی پڑھو اور اپنی ایمان کی تجدید کرو کہ کافر کا اکرام جائز نہیں پھر جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ یہ اس پیسے کا اثر ہے جو انہوں نے کافر سے قبول کیا اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے محترم بزرگان اور علماء یہاں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیسہ لیتے وقت ہدیہ لیتے وقت بھی محتاط رہے اور مشورہ کر لیا جائے تو پہلی پہلی علامت قلب سلیم کی حضرت نے فرمائی اللہ سے تو مالو فی سبیل البر کہ نیکی کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے اور نمبر دو نمبر دو ہے اللہ یورشد بنی ہی کی لڑکا جو اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو نیک تربیت کرتا ہے دین سکھاتا ہے حق سکھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے شیطان کے راستے کی طرف مت جانا ان کی رہنمائی کرنا یہاں بھی ایک بات میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں پر ہم ہم سبھی کے اندر یہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے تو بہت فکر مند ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو آگے رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے یہ ایسے ہو جائیں ہمارے پاس خط بھی آتے ہیں خواتین کے بھی خط آتے ہیں آپ ہماری بچی کو یہ سمجھائیں آپ ہماری بچی کو یہ سمجھائیں ہم کہاں سے سمجھائیں ہم آپ ہم آپ کے بچی سے پردہ کرتے ہیں ہم تو کو سے پردہ کرتے ہیں ہم کیسے سمجھائیں آپ کی بچی کو بھائی آپ اپنی اصلاح کریں آپ ہمیں سب لکھتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کے لیے سب لکھیں یوں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی ہمارا کہنا نہیں مانتی ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا تو ہم اس کے ساتھ کیا حکمت عملی اختیار کریں کیا رویہ ہم رکھیں کس طرح ہم اس کے ساتھ چلیں کیا اصول ہے اولاد کی تربیت تو اس کا تو احساس بہت کم لوگوں کا ہے ہر آدمی اپنی اولاد میں برائی نکالتا ہے ہماری اولاد ایسی ہماری اولاد حالانکہ حدیث پاک میں ہے و اولاد آم اپنی اولاد کی عزت کرو احترام کرو اس کو ذلیل مت کرو ہر ایک کے سامنے چانٹا مت لگاؤ مارو مت اس کے طریقے ہیں تو یہ طریقہ تو کم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ غصہ بدتمیزی چھوٹے جو ہے ایسی کام کر رہے ہیں تو ہم ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے سوچنا تو یہ چاہیے سوال تو یہ ہونا چاہیے سوال کیا آتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی ہے ایک صاحب حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے بیٹے کو لے اور کہا کہ حضرت اس کو ماں باپ کے حقوق سمجھائیے یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ہمارے ساتھ نا انصافی کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے ہم کو آپ اس کو والدین کے حقوق سمجھائیے حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کو اللہ کے حقوق سمجھائے کبھی کبھی آپ نے اللہ کے حقوق سمجھائے اس کو جب اللہ کے حقوق نہیں سمجھے گا تو آپ کے حقوق کہاں سے سمجھے گا بیچ تو سکھایا نہیں ایک شخص کا حضرت نے بتایا چشمگیر بات ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے بہت ہی اپنی کمائی کاٹ پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بیٹے کو انگلینڈ میں پڑھایا انگلینڈ بھیج دیا اعلیٰ تعلیم کے لیے دیکھیے اعلیٰ تعلیم کا کیا حصہ حضرت کا کا بات ہے حضرت نے فرمایا کہ انگلینڈ چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں سے جب واپس آیا تو بہت ہی اعلیٰ ڈگری لے کے واپس آیا یہاں پر اس کو اور کیا کہتے ہیں سول سول سروس بہت اعلیٰ قسم کی سول سروس مل گئی بڑا افسر بن گیا وہ یہاں تعلیمی قابلیت ہو گئی اس کی بڑا افسر بن گیا اور یہاں پیسہ ویسا جمع کر کے اس نے بنگلہ بھی بنا لیا لیکن باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ایک دن روتے ہوئے آیا اس کے پاس اور نے بھائی کیا بات ہے کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو کہ <coughs> مجھے کچھ زکات کی ضرورت ہے آپ کے تو بیٹا تعلیم یافتہ آپ کے پاس اتنا بڑا بدلا گاڑی ہے اللہ وہ سب بیٹا جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھتا ہے شادی اس نے کر لی ہے اور مجھ کو چوکیدار کی طرح رکھا ہوا ہے کہ رات کو جب بارہ ایک بجے میں سنیما سے آؤں تو دروازہ تم کھول یہ اعلیٰ تعلیم کا یہ شرط جبکہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے شہر ثانی تھے ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ تقریر میں فرمایا کہ میرے پانچ بیٹے ہیں چار کو دنیاوی تعلیم دلائی اور ایک کو دین کی تعلیم حضرت مولانا شاہ راول صاحب جو حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کہ دیکھو سارے مجمے میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ پانچوں بیٹے میرے پاس ہوتے ہیں اور میں جب پانی مانگتا ہوں تو یہ چاروں بیٹے نوکر کو آواز دیتے ہیں کہ ابا کے لیے پانی لاؤ اور میرا یہ بیٹا مولانا شاہ شاہب صاحب جس کو میں نے دین کی تعلیم دلائی یہ بھاگ کر خود میرے لیے پانی لے کے آتا ہے بتائیے باپ کا دل کون جیتے گا شرط یہ ہے کہ دین کی تعلیم صحیح اصولوں پہ چلائی جائے یہ نہیں ہو کہ دین کی تعلیم اس لیے ہو کہ بیٹا تو اذان دے دے گا یا نماز پڑھا دے گا امامت کر دے گا اور جو ہے چار پیسے اپنی روٹی کما لے گا نہیں علم دین اگر دلانا ہے اللہ کے لیے دلاؤ خدمت دین کے لیے دلاؤ اخلاص کے ساتھ دلاؤ پھر دیکھو کیسے کیا تبدیلی آتی ہے اور یہی لوگ جو ہے جس کو فرمایا کہ یوم اللہ علامہ یوم اللہ معلوم یہ مال اور یہ اولاد مطلقاً کسی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن وہاں وہاں پر قیامت کے دن کے لیے ہے کہ وہاں آپ کہیں گے اللہ میرا یہ بیٹا تھا اس نے اتنا کمایا میں نے اس کو پڑھایا لکھایا اللہ میرے دنیا میں میرے پاس کروڑوں روپیہ دولت تھی تو وہاں یہ وہاں کسی کام کی نہیں وہاں مٹی ہے مٹی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہاں اگر یہی مال دنیا میں رہتے ہوئے آپ دین کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں سارا نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ مال آپ کا وہاں جمع ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آئند تم جن پر باپ جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہے گا اور تم کو وہاں مل جائے گا اور اسی طرح سے اگر اولاد کو دین کے صحیح اصولوں پر چلا دیا ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو عالم بنایا جائے عالم بنانا فرض نہیں ہے عالم بنانا علم علم حاصل کرنا فرض کے ہے کہ اگر محلے میں سے شہر میں کچھ لوگوں نے علم دین حاصل کر لیا عالم بن گئے تو کافی ہے فرض کفایا ادا ہو گیا عالم بننا فرض نہیں ہے لیکن تقوا سکھانا تقوا سکھانا دین کیا ہے تقوا ہے بھائی عالم بھی کیوں بنتا ہے عالم اس لیے بنتے ہیں کہ تاکہ علم دین صحیح حاصل ہو تو اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اگر علم دین تو حاصل کیا کیا بات بس جلدی جانے والے <laughs> بہت سارے سائنسدانوں نے پاکستانی سائنسدانوں نے ایک راکٹ بنایا بہت عمدہ اور جب چلانے کی کوشش کی تو اب چلے نہیں کرو خربوں روپیہ خرچ کیا اور بڑے ٹیکنیکلی اس کو بنایا چل نہیں رہا بہت سائنسدان آئے بڑی سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آئے کوشش کیجیے اس کو چلائیے کوئی بہت سائنسدان آئے بڑی ٹیکنیک استعمال کی لیکن وہ چل کے نہ ایک ہمارے خان صاحب وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا پوچھا کیا بات کہا بھائی یہ راکٹ بنایا ہے اور یہ چل کے نہیں دے رہا کہ ہم چلائے بھائی خدا کے مانو اتنے بڑے بڑے سائنسدان آ گئے یہ نہیں چلا آپ کیا کرو دیکھتا ہے ہم ادھر گئے اور دو منٹ کے اندر راکٹ سامان آسمان پہ اڑ گیا میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا ہم نے کہا بس کچھ نہیں کیا ہم نے اس کو سب کو لاٹے دیا ہزار کو لاٹے دیا دو لاکھ مارا <laughs> چل گیا نا <laughs> اچھا خیر بھائی آپ میرے ذرا مختصر بات کر لیتے کیونکہ وقت کافی ہو گیا تو پہلی علامت قلب سلیم کی تو یہ ہے کہ اللہ یوم سے کو البر کہ وہ اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے کئی مسجد میں مدرسے میں طلبا کی خدمت میں علماء کی خدمت میں جو جو توفیق و حضر استطاعت خرچ کر دیا اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ بھی یوشی تو بنی ہے در حقص اپنی اولاد کو دین کے ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ عالم بننا نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو مدرسے میں داخلہ کرا دیں نہیں دنیا کا نظام ہے کوئی کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو کچھ کام کر رہا ہے لیکن اصل کرنے کا کام کیا ہے تقوا ہے تقوا سکھلا دیں بیٹا یہ گناہ کا کام ہے گناہ کا کام نہیں کرنا یہ اللہ کا راستہ ہے اس پہ چلو نیک کاموں کی ہدایت کرنا اور اس کو بزرگوں کے پاس لے جانا تاکہ وہ دین سیکھیں تقوا سیکھیں الرجی یہ شروع بنی ہی حق کہ وہ حق کے راستے پر اپنی اولاد کو گامزن کر دیتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ تین بیٹیاں جس کی ہوں اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے تو والدین کے لیے جنت کی بچارت تو صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دو بیٹیاں جس کی ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے فرمایا کہ جس کے دو بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی جنت کی بچارت کس بات کی کس بات پہ بچارت ہے کہ اس کی صحیح تربیت کر دے دینی خطوط کے اوپر اس کو گامزن کر دے اس کو حق راستہ دکھلا دے عمل کرانا والدین کے ذمے نہیں ہے والدین کے ذمے والدین مطلب نہیں اگر اولاد عمل نہیں کرتے والدین کے ذمے دین سکھلانا ہے عمل کروانا نہیں اب اگر خدا نہ خاصہ کوئی اولاد بگڑ جائے تو اس کی والدین کی ذمہ بہت سے لوگوں کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو غرض یہ کہ دینی دل فرمایا پھر جس کی ایک بیٹی ہو تو فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی بھی تربیت کر دے اس کے لیے بھی سنا آپ نے کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نئی کو ہوئی کتنے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر ہیں کتنی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہم کو ملی کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی صحیح تربیت کر دے تو وہ بھی اس کو اس کے لیے بھی جنت کی بچہ تو یہ ہے اللہ نمبر دو کیا ہے اللہ جل ستو بنی ہی لرح کہ وہ اپنی اولاد کو حق راستہ دکھلاتا ہے فقوہ سیکھنا نمبر نمبر تین کیا ہے اللہ یقون قلب ہو قالین ان غلبت شہباد کہ جو شخص اپنے قلب کو شہوت کے غلبے سے خالی کر شہوت کا غلبہ گناہوں کی شہوت گناہوں کا گناہوں کے تقاضے تو آئیں گے یہ نہیں ہے کہ تقاضے خیالات برا برا خیال نہ آئے گا برا خیال آئے گا لیکن فرمایا غلبت شہوات غلبے سے غلبہ وہ ہے جو عمل پہ مجبور کر یعنی تقاضا تو آئے گناہ کا تقاضا آنے میں برا نہیں گناہ کا تقاضا آ جائے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اس پر عمل کرنے سے گناہ ہو تو فرمایا سے اپنے قلب کو خالی کر ہاں تیسرا نمبر ہے اللہ یقون قلب قلب خالین عن عن العقائد الباطلہ عقائد باطلہ کفریہ عقیدے سے شرکیہ عقیدے سے بدعت کے عقیدے سے جو آج کل عام ہو رہا ہے جگہ جگہ سے بدعت عام ہو رہی ہے تو اللہ یقون قلب خالین قلب خالین عن عقائد الباطلہ اپنے قلب کو عقائد باطلہ سے پاک نمبر تین کیا ہے نمبر اول کے دین راستے میں خرچ کرے نمبر دو اور آپ کی صحیح تربیت اور نمبر تین کیا ہے کہ اپنے قلب کو عقائد بادلہ غلط غلط عقائد سے جو آج کل عام ہو رہے ہیں ان سے پاک کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اولیاء اور بزرگوں کی خدمت میں جائے بس دین حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے میرے عزیزو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اتنا عمدہ کہ ان کے شہر حضرت تاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے نہ کتابوں سے سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بزرگوں کے پاس لے کے جاؤ اولیاء اللہ کے پاس لے کے جاؤ دین وہاں سے حاصل ہوگا رسوخ وہاں سے حاصل ہوگا کتابوں سے علم حاصل ہوگا اور علم پر علم پر معمول معلوم پر معمول کہاں نصیب ہوگا اولیاء اللہ کی سے تو وہاں جایا کرو اللہ کے پاس بیٹھو تو عقائد باطلہ یعنی غلط غلط نقطوں سے نمبر تین ہو گیا نمبر چار کیا ہے نمبر چار یہ ہے کہ یقون گناہوں کے تقاضے کی غلبے سے غلبہ کیا مطلب کہ عمل نہ اس کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ دل میں گندا تقاضا آیا ہے عورت کو دیکھ لیں بڑی خوبصورت شکل جا رہی ہے دیکھ لیتے ہیں نہیں کہتا ہے کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے کہ نہ میرا عورت کو نہیں دیکھنا ہے ہوں کہ غیر حسین ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا ذنا ہے اس لیے میں نہیں دیکھتا اللہ کا حکم ہے خدا پاک میں کل مومن یا اے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے مومنین سے بھی اور مومنات سے بھی کہ نام عورت کو نہ دیکھیں بعض نگاہوں بعض نگاہیں کیا ہے نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا نہ چاہے وہ حسین ہو چاہے وہ غیر حسین میرے عزت کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ نہ گولی کو دیکھو نہ گالی کو دیکھو ارے اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخش بڑھیا چیز کی طرف تم کیوں نہیں جاتے گٹیا چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہو جن کے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے سب جانتے ہو پھر خالد کے حسن کو کیوں نہیں پکڑتے اعلیٰ چیز کی طرف کیوں نہیں جاتے اعلیٰ کے ہوتے ہوئے گٹیا اور گندی چیزوں پہ کیوں بنتے تو اس نے نگاہ کی حفاظت کر لی تو سمجھ لو کہ اس کا فل دے ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنے غلبہ شہوت جو غلبہ شہوت جو شہوت اللہ نے فکرت میں رکھی ہے انسان کے اس کے اوپر غلبہ نہیں ہونے دے رہا غالب نہیں ہونے دے رہا بلکہ وہ خود اس کے اوپر غالب ہو گیا تھا غالب سے کہ نہیں میرے اللہ کا حکم نہیں ہے میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو مت دیکھو میں نہیں دیکھوں آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کو دیکھوں ماں باپ کو دیکھنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کو محبت سے ایک بار دیکھنا حج مغرور کا سوال تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ دیکھیے اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا گیا رسول اللہ ہم تو اپنے والدین کو صبح شام کئی بار دیکھتے ہیں فرمایا دیکھنے سے حج مغرور کا سوال سبحان اللہ دیکھا دیکھ رہی ہے ماں باپ کو دیکھو کابت اللہ کو دیکھو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو حسین مناظر دیکھ لو بھائی بہن کو دیکھ لو کوئی منع نہیں جو رشتے دار محرم ہیں ان کو دیکھ لو اور کتنی چیزیں دیکھنے والی ہیں الو کو بھی دیکھ سکتے ہیں الو کو دیکھنا بھی چاہیے <laughs> الو اگر سے حرام ہے کھانا پینا لیکن اس کو دیکھنا چاہیے <laughs> بندر ہو کوئی بھی ہو اتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جن کی پیر سمیٹ لیجیے تو یہ سب ایسے کر دیجیے بیچارہ تھک گیا نا تھک جاتا ہے اس کو لٹا دیا کریں پڑھنے والے بچے ہیں ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں جو شخص جو ہے اس شہوت کو شہوت کے خیال کو غلبہ نہیں ہونے دیتا عمل پہ نہیں لاتا بس اس کا مطلب ہے کہ اس کا پل سلیم ہے چاہے وہ کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرے دل میں تقاضا آئے کہ یہاں پیسہ پڑا ہوا ہے چلو اللہ اٹھا لیجیے کوئی نہیں دیکھا لیکن نہیں اللہ کا پاؤ بالب آ گیا پل سلیم ہے عورت جا رہی ہے نہیں دیکھنا بھائی میرے اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا بلکہ سلیم ہے ایسے ہی داڑھی مونڈنے کا خیال آ رہا ہے کہ داڑھی مونڈ لیتے ہیں ذرا چنٹ ہو جاتے ہیں میرے اللہ کا حکم ہے نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے وقفر اور آپ خوش سوارت کے اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ منٹوں کو منڈاؤ میں نہیں منڈاتا ہوں یہ پلو سلیم ہے ایسے ہی جو دین کے جتنے احکامات ہیں وہ اور جس کے جتنے تقاضے ہیں ہم کو دبا دیتا ہے اور اپنے اللہ کا حکم نہیں توڑتا پلو سلیم ہے تو چار ہو گئے نا اور پانچویں چیز یہ ہے الدی یقون البرو قالین اما سو اللہ اللہ کے سوا اس کے قلب میں کوئی چیز نہ کیا مطلب اب آپ ٹی کو بھی بھول جائیں بھول جائیں بچوں کو بھی بھول جائیں یہ کام بھی نہ کھولیں یہ مطلب ہے نہیں مطلب یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہے اصل ادان ہو گئی اب سارے کام کاروبار ابھی نماز ہیں اللہ کا حکم آ گیا اللہ نے ہم اپنے اخبار میں بلایا ابھی ہم ذرا اپنی مولا سے ملاقات کر کے ایسے ہی کوئی بھی کام ہو گیا غیر شریف تقریبات میں شرکت کی لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا آپ ہمارے یہاں آئیے گا ذرا کچھ گانا بجانا ذرا پٹاخے بادی کریں گے تھوڑی دیر اللہ دلہ کریں گے ذرا چلے جائیں گے نہیں یہ میرے اللہ رسول کے حقوق کے خلاف ہے یہ شیطانی کام ہے شیتانی کام ہے شیطانی کام میں میں شرکت نہیں کر سکتا تو بس پندرہ سلیم ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آڑے آ جائے وہاں اللہ کا حکم مانے ساری کائنات کو بھول جائے بس اللہ کو یاد رکھے یہ اللہ تمام غیر اللہ سے اس کا دل پاک ہے تو یہ پانچ اقماعت ہاں کی اللہ تعالیٰ اور بات ہاں جی۔ تھا کہ بیان ایک تو کر چکا ہوں کہ بھائی پانی کا اصراف میں نے بہت جگہ دیکھا ہے مدرسے کے اندر مساجد کے اندر جب لوگ وضو کرتے ہیں یا گھروں میں بھی وضو کرتے ہیں تو پانی کی چوٹی کو اس قدر کھول دیتے ہیں تو وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں تو یہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کو اسراف سخت نہ تو یہ اسراف یہ بہت بڑا گناہ ہے پانی کو ضائع کرنا چاہے کتنا وقت دریا اگر پر بھی انسان ہو تو پانی بقدر ضرورت ہی استعمال کرنے کا حکم وہاں بھی اس کا جائز نہیں ہاں البتہ اگر کوئی نہا رہا ہے اور اس گرمی سب گرمی ہے اور وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے نہا رہا ہے تو اس وقت اس کو پانی بہانا جائے لیکن وضو کرتے وقت غسل کرتے وقت بے ضرورت پانی اس قدر پانی ہوتا ہے کہ پانی بازے لوگ ضائع کرتے ہیں کہ اس سے پانچ آدمی کرتے ہیں سکتے ہیں اور جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نل کھلا ہوا ہوتا ہے پانی ضائع ہوا ایسے ہی جو ہے مسا کر رہے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہے چلوں میں پانی لے کے اس کو خوب رگڑ رہے ہیں پانی نل ٹوٹی کھلی ہوئی ہے یہ گناہ کبھی بس فی الحال میں اس کی بات پھر اکتفا کرتا ہوں اور بہت سی باتیں اردو سے متعلق مجھے عرض کرنی تھی جس کی وجہ سے کام اردو نہیں ہوتا اور اردو نہیں ہوگا تو بہت اہم مسئلہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ یاد دلائیے گا تو ان شاء اللہ یہ بھی عرض بس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر لیں گے ان شاء اللہ طریقہ کا سکھا سب کے سامنے ہو رہی ہے